یہ ہے اللہ کے دشمنوں کی سزا جو دوزخ کی آگ ہے اس میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے کا گھر ہے یہ اس چیز کی سزا ہے کہ یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے